جناب عبید اللہ بن بن عبداللہ عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی دو مٹکوں کے برابر ہو تو ناپاک نہیں ہوتا امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حماد بن سید نے اسے عاصم سے موقوفاً روایت کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر پینسٹھ